حضرت بن شریک سعلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں مجلس میں موجود تھا جب آرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کر رہے تھے کیا فلاں کام کرنے میں ہم پر گناہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اللہ کے بندو اللہ نے حرج یعنی تنگی کو دور کر دیا ہے مگر جس نے اپنے بھائی کی عزت میں سے ایک حصہ کاٹ لیا یہی ہے جس نے گناہ کیا انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا ہمیں اس بات سے گناہ ہوگا کہ ہم بیماری سے شفا کے لیے دوا استعمال نہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندو شفا کے لیے دوا استعمال کیا کرو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو بیماری بنائی ہے اس کی شفا کے لیے دوا بھی بنائی ہے سوائے شدید بوڑھا پہ گئے انہوں نے کہا اللہ کے رسول بندے کو سب سے بہتر چیز کیا عطا ہوئی ہے فرمایا اچھا اخلاق سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار چار سو چھتیس